ہمارا قرآن زندہ ہے ہمارا جہاد زندہ ہے ہمارا مجاہد زندہ ہے تمہیں زیادہ رونا پڑتا ہے ہم نہیں روتے شیخ اسامہ بن لادن نے تمہیں تنبید کر دی تھی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے گرد سے اپنی فوجیں ہٹا لو تم نے اسے ایک پاگل کی بڑھ سمجھا تھا اور پھر جب بچہ اور مدینہ کے انیس نوجوان موت بن کے تمہارے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر گرے جب وہ موت بن کے تمہارے پینٹا گون پر گرے تو آج تمہارے آنسو نہیں تھمتے تھے تم سے قبریں نہیں گنی جاتی تھی تم سے اپنے کفن بخش پورے نہیں ہوتے تھے اور انہیں زخموں کو تم افغانستان میں چاٹ رہے ہو انہیں عراق سے چاٹ رہے ہو خدا کی قسم یہ محمد عربی کے ماننے والے لوگ ہیں یہ امت کمزور امت نہیں ہے یہ امت باز امت نہیں ہے اگر تمہیں ہمارے کسی جمالی کے مسکرانے سے غلط فہمی ہو گئی ہو کہ اس امت کے سارے افراد اسی طرح سر جھکانے والے ہیں میں تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہتا ہوں ملا عمر زندہ ہے شیخ اسامہ زندہ ہے افغانستان سے لے کے عراق تک فدائیوں کے دستے ہے وفا ادریس جیسی بہنیں اور زندہ ہے غازی بابا جیسے جوان روزانہ پیدا ہوتے ہیں اس امت سے ٹکر مت لینا ہم تو شہادت کو لینا سمجھتے ہیں مگر تم بتاؤ کہ تم کدھر منہ لے کر جاؤ گے